مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے